وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ۖ اور لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا تو اے نبی آپ جواب دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا بس ہے وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والے ہیں سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اکثر لوگ پیغمبروں کے بشر یعنی انسان ہونے کی وجہ سے ایمان نہ لائے اکثر لوگ ایمان سے اور رسولوں کی تابے داری سے اسی بنا پر رک گئے کہ انہیں یہ سمجھ میں نہ آیا کہ کوئی انسان بھی رسول اللہ بن سکتا ہے وہ اس پر سخت تر متعجب ہوئے اور آخر انکار کر بیٹھے اور صاف کہہ گئے کہ کیا ایک انسان ہماری رہبری کرے گا فرعون اور اس کی قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان کیسے لائیں خصوصاً اس صورت میں کہ ان کی ساری قوم بنی اسرائیل ہماری ماتحتی میں ہے یہی اور امتوں نے اپنے زمانے کے نبیوں سے کہا تھا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تم ہمیں اپنے بڑوں کے معبودوں سے بہکا رہے ہو اچھا لاؤ کوئی زبردست غلبہ پیش کرو اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر عظیم احسان ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کو اور انسانوں میں سے رسولوں کے بھیجنے کی وجہ کو بیان فرماتے ہیں اور اس حکمت کو ظاہر فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے رسالت کا کام انجام دیتے تو نہ ان کے پاس تم بیٹھ اٹھ سکتے نہ ان کی باتیں پوری طرح سوچ سمجھ سکتے انسانی رسول چونکہ تمہارے ہی ہم جنس ہوتے ہیں تم ان سے خلا ملا رکھ سکتے ہو ان کی عادات اور اطوار دیکھ سکتے ہو اور مل جل کر ان سے اپنی زبان میں تعلیم حاصل کر سکتے ہو ان کا عمل دیکھ کر خود سیکھ سکتے ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عال عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا لقد من اللہ المؤمنین اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں فرمایا کما فیکم کم رسول مطلب سب کا یہی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا زبردست احسان ہے کہ اللہ نے تم میں سے ہی اپنے رسول بھیجے کہ وہ آیات الہی تمہیں پڑھ کر سنائیں تمہاری پاکیزگی کریں اور تمہیں کتاب و حکمت سکھائیں اور جن چیزوں سے تم بے علم تھے وہ تمہیں عالم بنا دیں بس تمہیں میری یاد کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ میں بھی تمہیں یاد کروں تمہیں میری شکر گزاری کرنی چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کی آبادی فرشتوں کی ہوتی تو بے شک ہم کسی آسمانی فرشتے کو ان میں رسول بنا کر بھیجتے چونکہ تم خود انسان ہو ہم نے اسی مصلحت سے انسانوں میں سے ہی اپنے رسول بنا کر تم میں بھیجے پیغمبروں کی سچائی کا بڑا گواہ خود اللہ رب العالمین ہے اپنی سچائی پر میں اور گواہ کیوں ڈھونڈوں اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے میں اللہ کی پاک ذات پر تہمت باندھتا ہوں تو وہ آپ مجھ سے انتقام لے لیں گے چنانچہ قرآن کی سورہ حاقہ کی آت نمبر چوالیس تا چھیالیس میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کوئی بات ہمارے سر چپکا دیتے تو ہم البتہ ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی شہرخ کاٹ دیتے اور ہمیں اس طرح کرنے سے کوئی روک نہ سکتا پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کسی بندے کا حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں وہ اللہ انعام و احسان ہدایت و لطف کے قابل لوگوں کو اور گمراہی اور بدبختی کے قابل لوگوں کو بخوبی جانتے ہیں